ابو ایوانا نے بیان کیا ان سے سعید بن مسروق نے ان سے ایبایا بن رفا بن رافع بن خدیج نے اور ان سے ان کے دادا رافع بن خدیج رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام ذوالحلیفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے لوگوں کو بھوک لگی ادھر غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملی تھیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے پیچھے کے لوگوں میں تھے لوگوں نے جلدی کی اور تقسیم سے پہلے ہی زباہ کر کے ہانڈیاں چڑھا دیں لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ ہانڈیاں اوندھا دی گئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقسیم کیا اور دس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر رکھا ایک اونٹ اس میں سے بھاگ گیا تو لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے لیکن اس نے سب کو تھکا دیا قوم کے پاس گھوڑے کم تھے ایک صحابی تیر لے کر اونٹ کی طرف جھپٹے اللہ نے اس کو ٹھہرا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح سرکشی ہوتی ہے اس لیے ان جانوروں میں سے بھی اگر کوئی تمہیں عاجز کر دے تو اس کے ساتھ تم ایسا ہی معاملہ کیا کرو پھر میرے دادا نے عرض کیا کہ کل دشمن کے حملے کا خوف ہے ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں تلواروں سے ذبح کریں تو ان کے خراب ہونے کا ڈر ہے جبکہ جنگ سامنے ہے کیا ہم بانس کی کھپچی سے زباہ کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز بھی خون بہا دے اور زبیحے پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں سوائے دانت اور ناخن کے اس کی وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو اٹھاسی